فرمایا جب کتہ کسی کے برتن میں چاٹ جائے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے ان میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو انتالیس